میں doctor Mehdi Hasan professor of journalism آپ سے پاکستان کے میس میڈیا کی تاریخ پہ بات چیت جاری ہے ہم نے اخبارات جو سب سے پرانا میس میڈیم ہے دنیا کا اور آپ کو پتا ہے میس میڈیا ہم ان ذرائع کو کہتے ہیں جن سے بہت زیادہ لوگوں سے رابطہ قائم کیا جا سکتا ہے جب ہم ماسس کا ذکر کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے بہت لارج آڈینس پرنٹ سب سے پہلا میس میڈیم تھا کتاب کی شکل میں میگزین کی شکل میں اخبار کی شکل میں پوسٹر کی شکل میں پمفلٹ کی شکل میں یہ انسان نے سب سے پہلے اس کو استعمال کرنا شروع کیا بہت زیادہ لوگوں تک اپنے خیالات پہنچانے کے لیے اور اپنے آئیڈیاز کے ایکسچینج کے لیے اس کے بعد ریڈیو براڈ کاسٹنگ شروع ہوئی اس کا ہم نے ذکر کیا اور ہم نے دیکھا کہ بہت جلد یورپ میں براڈ کاسٹنگ شروع ہونے کے بعد یا امریکہ میں براڈ کاسٹنگ شروع ہونے کے ساتھ ہی تقریباً سب کانٹیننٹ میں براڈ کاسٹنگ آ گئی تھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انیس سو چھبیس انیس سو پچیس اور انیس سو چھبیس میں بمبئی میں مدراس میں اور کلکتے میں یہ تینوں برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی کے ٹاؤن کہلاتے تھے یہاں برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی کا انفلوئنس تھا ان کا عمل دخل تھا اور یہ تینوں شہر جو اس وقت اتنے بڑے نہیں تھے جتنے آج کل ہیں برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی کے دفتروں اور ان کی تجارتی سرگرمیوں کی وجہ سے آباد ہوئے تھے ہم نے دیکھا کہ اخبار بھی پرنٹڈ ہندوستان کا سب سے پہلا کلکتے سے نکلا اس کے بعد اخبارات مدراس اور بمبئی پہنچے بعد میں دوسرے شہروں تک ان کا اثر و رسوخ بڑھا اور وہاں سے شائع ہونے شروع ہوئے اخبار سب سے پہلے شائع بھی انگریزی زبان میں ہوئے تھے اور بیالیس سال تک پہلا اخبار شائع ہونے کے بعد صرف انگریزی زبان میں اخبارات شائع ہوتے رہے جو برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی کے ملازمین اور ان کے افسران کے لیے ہوتے تھے ان کی دلچسپی کی چیزیں اس میں شائع ہوتی تھی جب ریڈیو براڈ کاسٹنگ شروع ہوئی دنیا میں کمرشل لائنز پہ بڑے اسکیل پہ ایجاد تو انیسویں صدی کے آخر میں ہو گئی تھی براڈ کاسٹنگ لیکن لوگ شوق یا براڈ کاسٹنگ کرتے تھے بہت چھوٹے اسکیل پہ اپنے شوق کو پورا کرنے کے لیے کلبز بنائے ہوئے تھے لوگوں نے براڈ کاسٹنگ کلبس کمرشل سطح پہ بڑے اسکیل پہ براڈ کاسٹنگ کا استعمال فرسٹ ورلڈ وار کے بعد ہوا اور بہت سے ملکوں میں اس کو استعمال کیا جانے لگا حکومت کی پالیسیز کو بڑھانے کے لیے آگے پروپیگیٹ کرنے کے لیے اور دوسرے ملکوں سے اپنے تعلقات خوشگوار بنانے کے لیے یا دشمنی کو آگے بڑھانے کے لیے جس کو ہم سائیکولوجیکل وارفیئر کہتے ہیں ہم نے اس پہ بھی بات چیت کی کہ ریڈیو کا سب سے بڑا ایڈوانٹیج یہ ہے یہ اس کا میسج کیونکہ ہوا کی لہروں پہ ہوتا ہے اس لیے سرحدیں مختلف ملکوں کی اس میں رکاوٹ نہیں بنتی اخبار کو کتاب کو میگزین کو فلم کو ان کو تو فزیکلی پہنچانا پڑتا ہے دوسرے ملک میں تو اگر تعلقات اچھے نہ ہوں یا راستے دشوار گزار ہوں تو مشکل ہو جاتی ہے کمیونیکیشن ان ذرائع کو استعمال کر کے ریڈیو ایک ایسا ذریعہ ایجاد ہوا تھا جس کے لیے فزیکل مینز آف کمیونیکیشن کی ذرائع مواصلات کی ضرورت نہیں تھی لہذا یہ ایک بہت بڑا انقلاب سمجھا گیا اس کے بعد دوسرا انقلاب اس وقت آیا انیس سو پچاس میں جب جاپان نے ٹرانزسٹرائزڈ ریڈیو ایجاد کیا جس کے بعد ریڈیو سننے کے لیے بجلی کی سہولت کا ہونا ضروری نہیں تھا اس کو ہم انقلاب اس لیے کہتے ہیں بہت بڑا کمیونیکیشن کے میدان میں ٹرانزسٹر کی ایجاد کو کہ دنیا کے بے شمار ملک اور بہت کثیر آبادی ایسی ہے انڈر ڈیولپ سوسائٹیز کی تھرڈ ورلڈ کنٹریز کی افریقہ میں ایشیا میں لیٹن امریکہ میں جہاں بجلی کی سہولت لوگوں کو میسر نہیں ہے تو اس لیے ٹرانزسٹر ایجاد ہونے سے یہ فرق پڑا کہ ان لوگوں تک ریڈیو کے پیغامات پہنچنے لگے اور اس کے ذریعے سے ان معاشروں کو ترقی دینا ممکن ہو گیا اور ماڈرن زمانے سے ان کا رابطہ ممکن ہو گیا جو ایسے علاقے تھے جو بہت دور دراز کے علاقے تھے اور جہاں بجلی کی سہولت میسر نہیں تھی اخبار بھی نہیں پہنچتا تھا دوسری جو ماڈرن زمانے کی ایجادات تھیں ان سے بھی ان کا واسطہ نہیں پڑا تھا ابھی تو ریڈیو کے ذریعے سے جدید دور سے ان کا تعارف ممکن ہو گیا پاکستان ہندوستان میں بھی یہ مسئلہ بہت شدت سے محسوس کیا جا سکتا تھا سب کانٹینٹ کی بات کر رہا ہوں میں جس میں اب بنگلہ دیش پاکستان اور ہندوستان شامل ہے کہ بہت بڑا حصہ آبادی کا ایسا تھا اور آج بھی ہے جہاں بجلی کی سہولت میسر نہیں اور جہاں سڑکیں بھی نہیں جاتی اور دیہات کی آبادی جس کا زیادہ تر دار و مدار زراعت پہ ہے وہ جدید زمانے کی سہولتوں سے متعارف نہیں ہے تو جب ریڈیو کا استعمال ترقیاتی کاموں کے لیے تجویز کیا گیا جس کو ہم ڈیولپمنٹ کمیونیکیشن کہتے ہیں ٹیکنیکلی ابلاغ کا استعمال پیغام رسانی کا استعمال معاشرے کو ملک کو ترقی دینے کے لیے کیونکہ ترقی کے لیے لوگوں میں شعور پیدا کرنا ضروری ہے اور شعور پیدا کرنے کے لیے افیکٹو اور پرسویسو کمیونیکیشن کی ضرورت ہوتی ہے کہ کس طرح قائل کیا جائے لوگوں کو کہ وہ جدید زبانے کے طور طریقے اپنا لیں یہ مسئلہ اس لیے بھی اہم ہے پاکستان میں یا ساؤتھ ایشین سب کانٹیننٹ میں کہ اس علاقے کی تہذیب پانچ ہزار سال پرانی ہے پانچ ہزار سال کی تاریخ سب کانٹیننٹ کی ساؤتھ ایشیا کی نون ہے تحریری شکل میں بھی موجود ہے تو جب اتنی پرانی روایات ہوں اور اتنی پرانی تہذیب ہو کسی علاقے کی اس کا ایک تو قابل فخر بات یہ ہے کہ یہ اتنی پرانی تہذیب ہے اور لوگ بہت قدیم عرصے سے مہذب چلے آ رہے ہیں اس علاقے کے لیکن اس کا ایک منفی پہلو بھی ہوتا ہے اور وہ منفی پہلو یہ ہے کہ جدید زبانے کے طور طریقے اپنانے کے لیے قائل کرنے کے لیے ان لوگوں کو بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے کیونکہ پرانے طور طریقے ان کے کلچر میں ان کے طرز زندگی میں رچ بس چکے ہوتے ہیں جس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کے خون میں شامل ہو چکے ہوتے ہیں تو اگر آپ کوئی نیا طریقہ انہیں بتائیں گے تو اس کو ایکسپٹ کرنے میں اس کو تسلیم کرنے میں بڑی دقت پیش آئے گی کیونکہ عام طور پہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے باپ دادا کے طور طریقے یہ تھے ہم اس کو فالو کریں گے لہذا یہاں پہ ایسے معاشروں میں پرسویشن کی اور لوگوں کو قائل کرنے کے لیے ان کے رویے تبدیل کرنے کے لیے بہت زیادہ ایکسپرٹ ہونے کی ضرورت ہے ٹیکنیکلی کمیونیکیشن کا تاکہ اس انداز سے ان سے گفتگو کی جائے اس انداز سے پروگرام پیش کیے جائیں یا تحریری طور پہ اس انداز سے ان سے بات کی جائے جو بھی میڈیم آپ استعمال کر رہے ہوں کہ وہ اس آپ کے پیغام کو آپ کی ہدایت کو ایکسپٹ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں تو ایک طرف تو براڈ کاسٹنگ کا ایڈوانٹیج کہ پہنچ سکتا ہے ہر جگہ ریڈیو اس کا پیغام دوسری طرف کچھ ڈس ایڈوانٹیجز کہ آپ ریڈیو پہ صرف کنسائز ٹو دی پوائنٹ مختصر سادہ آسان فہم پیغام دے سکتے ہیں کیونکہ ریڈیو سنتے وقت سامنے کچھ نہیں ہوتا آدمی جب ریڈیو ایجاد ہوا تھا تو بہت سی تحقیقات کی گئی سائیکالوجی کے ماہرین نے بھی کی اور سوشولوجی کے ماہرین نے بھی بہت سی تحقیقات کی اور انہوں نے ایک بڑی سگنیفیکینٹ بات یہ کہی کہ اگرچہ ریڈیو میس میڈیم ہے لیکن ریڈیو کا آڈینس جو ہے وہ فیملی یونٹ ہے یا انڈیویجل ہے یعنی یا آدمی اکیلا ریڈیو سنے گا اگر گاڑی میں کار چلاتے وقت وہ اپنے دفتر جا رہا ہے یا دفتر سے گھر آ رہا ہے یا کہیں سفر کر رہا ہے اکیلا آدمی اور اس نے ریڈیو لگایا ہوا ہے گاڑی کا تو وہ تنہا اس سے یا ہدایت لے رہا ہے میں نے پچھلی دفعہ آپ کو بتایا تھا ایک لیسن میں کہ ترقی یافتہ ملکوں میں ایک لوکل چینل جو ہے مختلف شہروں کا مختلف ریاستوں کا وہ رش آورز میں جب لوگ دفتروں سے گھر آتے ہیں یا گھر سے دفتر جاتے ہیں وہ رش آورز کہلاتے ہیں اور اس میں ٹریفک کا بہت بڑا مسئلہ درپیش ہوتا ہے تو اس چینل سے مستقل ہدایات دی جاتی ہیں لوگوں کو ریڈیو کے کہ کس سڑک پہ کیا حال ہے ٹریفک کا تاکہ لوگ ان ہدایات کو سن کے اپنے راستے کا تعین کر سکیں اور وہ وہ راستے چھوڑ دیں وہ راستے اختیار نہ کریں اپنے گھر جانے کے لیے جن میں رش زیادہ ہے اور جن میں بہت دیر لگے گی ٹریفک میں سے گزرنے کے لیے وہ ہدایات سن کے وہ فیصلہ کرتے ہیں اسی طرح موسم کا حال بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے اور ریڈیو اس کے لیے بہت مناسب ذریعہ ہے کسانوں کے لیے بھی موسم کا حال امپورٹنٹ ہے آپ نے دیکھا ہوگا ٹیلی ویژن پہ ریڈیو پہ جب موسم کا حال بتایا جاتا ہے تو عام لوگوں کو موسم کا حال بتانے کے لیے کچھ ہدایات خاص طور پہ کسانوں کو دی جاتی ہیں کہ موسم خوش رہے گا آپ اسپرے کر سکتے ہیں کیمیکلز کا کیڑے مار دواؤں کا یا موسم خشک نہیں ہوگا بارش کا امکان ہے اس لیے آپ اتنے دن اسپرے نہیں کر سکیں گے اور اسی قسم کی دوسری ہدایات ان کو کسانوں کو خاص طور پہ دی جاتی تو موسم کی ہدایات سب کے لیے اہم ہے اسپورٹس مین کے لیے بھی اہم ہے اسپورٹس پرسنس کے لیے خاص طور پہ جو لوگ دور دراز کے علاقوں میں گئے ہوتے ہیں کیمپنگ کے لیے یا ماؤنٹینئرنگ کے لیے پہاڑ چڑھنے کے لیے ٹریکنگ کے لیے یا ریگستان میں گئے ہوتے ہیں ایڈونچر کے لیے ان کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ان کو ڈے ٹو ڈے یا آر ٹو آر موسم کا حال پتا ہو کہ کیسا موسم آنے والا ہے تاکہ وہ اس کی تیاری کر سکیں اس سے نمٹنے کی تیاری کر سکیں خاص طور پہ ماؤنٹینئرس کے لیے اور جو اسپورٹس سمندر سے متعلق ہیں یا جو پروفیشن سمندر سے متعلق ہیں مثلاً ماہی گیری جو ہے مچھلیاں پکڑنا وہ سمندر سے متعلق ہے اور بڑی اسکیل پہ جو تجارت کرتے ہیں مچھلیوں کی جو ماہی گیر وہ بہت دور دراز کے سمندر میں دور تک چلے جاتے ہیں تو ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ موسم کیسا ہوگا سمندر کی صورت حال کیا ہوگی ان کی جان کو ان کی کشتی کو ان کے ساز و سامان کو کوئی خطرہ تو نہیں ہوگا کوئی طوفان کا خدشہ تو نہیں ہے تو یہ تمام وہ ہدایات ہیں جو ریڈیو پہ فوراً مل جاتی ہیں تو اس کی افادیت اس لحاظ سے اخبار سے زیادہ ہو جاتی ہے کہ اخبار کو حاصل کرنے کے لیے اخبار سے اطلاع دینے کے لیے آپ کو چوبیس گھنٹے انتظار کرنا پڑتا ہے یہ سارے ایڈوانٹیجز اور اس کے جو ڈس ایڈوانٹیجز ہیں کہ اس پہ مشکل بات نہیں کر سکتے آپ کو سمجھ میں نہیں آتی لمبی بات نہیں کر سکتے اشتہارات بھی جب سے شروع ہوئے ہیں کمرشل یوز شروع ہوا ہے ریڈیو کا کمرشل پرپز کے لیے تو اس میں اشتہارات بھی ایسے دیے جاتے ہیں ریڈیو پہ جو ٹو دی پوائنٹ چھوٹے مختصر لیکن اٹریکٹو سلوگنس پہ مبنی ہوتے ہیں یہاں میں ایک بات بتا دوں آپ کے نالج کے لیے آپ کے علم کے لیے کہ ہم اخبار کی بات کریں ہم ریڈیو کی بات کریں ہم ٹیلی ویژن کی بات کریں ہم فلم کی بات کریں ویڈیو کی کسی بھی ذریعے کی بات کریں کمیونیکیشن کی اس میں جو باٹم لائن میسج ہے جو تھیم ہے ان تمام میس میڈیا کی وہ یہ ہے کہ آپ کا پیغام نمبر ایک آپ کے جو ٹارگیٹ آڈینس ہیں جن کے لیے آپ نے پیغام بنایا ہے ان تک پہنچ جانا چاہیے ایکسیسبلٹی آف دی میسج دوسرا اصول ہے that the message should be attractive enough to attract the target audience they should select your message for reading for viewing اور for listening if you are using the sense of taste for eating for tasting اور if you are using the sense of smell for giving your message then for smelling تو جو بھی طریقہ آپ اختیار کریں آپ کا میسج اتنا اٹریکٹو ہونا چاہیے پرکشش ہونا چاہیے پہنچنے کے بعد اگلا سٹیپ ہے کہ لوگ اس کو منتخب کریں پیغام کو وصول کرنے کے لیے اس کی وجہ یہ ہے کہ اتنے زیادہ پیغام ہیں آج کی دنیا میں بے شمار اخبارات ہیں ہر ملک میں اخبارات ہیں پھر ساری دنیا میں کتنے میگزین اخبارات ہیں کتنی کتابیں ہیں لاکھوں کتابیں شائع ہوتی ہیں لاکھوں الفاظ روز چھپتے ہیں اسی طرح سینکڑوں ریڈیو سروسز ہیں پاکستان میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ چوبیس براڈ کاسٹنگ سروسز تو سرکاری اس میں ہیں محکمے کے پاس ہیں انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کے پاس سرکاری ریڈیو کے چوبیس اسٹیشن ہیں ہمارے جو تیئیس چوبیس مختلف لوکل زبانوں میں بھی پروگرام کرتے ہیں علاوہ نیشنل لینگویج کے اور اس کے علاوہ ستر پرائیویٹ ایف ایم چینلز کو چھوٹے ریڈیو اسٹیشنس کو جو محدود علاقے تک براڈ کاسٹ کرتے ہیں ستر لائسنس جاری کر چکی ہے حکومت ایسے ریڈیو سٹیشنز قائم کرنے کی جس میں سے تقریباً اٹھارہ ریڈیو اسٹیشن دو ہزار پانچ تک کام کر رہے ہیں تو جب اتنے اور باقی دنیا کے سارے چینلز آپ کے ریڈیو پہ آتے ہیں تو آپ ایک وقت میں تو ایک ہی چینل سن سکتے ہیں ایک ہی اسٹیشن لگائیں گے اور آپ وہ اسٹیشن لگائیں گے جس کا پروگرام آپ کو پرکشش لگے گا آواز کی وجہ سے آپ آواز اچھی ہے براڈ کاسٹر کی پروگرام کا موضوع اچھا ہے پیشکش کا سٹائل اچھا ہے زبان اچھی ہے کوئی بھی ریزن ہو سکتا ہے سلیکٹ کرنے کا مگر سنیں گے آپ وہی سروس جو آپ کو پسند آئے گی یہ جو سلیکٹو نیچر ہے کمیونیکیشن کی یہ بہت امپورٹنٹ ہے اس لیے ہر براڈ کاسٹنگ سروس کو اپنے پروگرام یہ سوچ کے بنانے پڑتے ہیں کہ ان کے ٹارگٹ آڈینس کون ہیں ان کی دلچسپی کن موضوعات میں ہے یا اگر مختلف اوقات میں مختلف ٹارگٹ گروپس کے لیے پروگرام بنا رہے ہیں براڈ کاسٹ کر رہے ہیں تو اس میں ایک تو خیال رکھنا پڑے گا اویلیبلٹی کا کہ کون سا ٹارگٹ گروپ کس وقت زیادہ آسانی سے اویلیبل ہوگا براڈ کاسٹ سننے کے لیے مثلاً اگر طالب علموں کے لیے پروگرام ہے یعنی نوجوانوں کے لیے پروگرام ہے یا اسکول کے بچوں کے لیے پروگرام ہے تو پروگرام کا وقت ایسا رکھنا پڑے گا جو اس وقت بچے اسکول میں مصروف نہ ہوں یا اگر خواتین کے لیے کوئی پروگرام ہے تو اس کی ٹائمنگ یہ سوچ کے رکھنی پڑے گی پلان کرنی پڑے گی کہ کسی گھریلو مصروفیت میں تو مصروف نہیں ہوتی اس وقت خواتین اگر کھانا پکانے میں مصروف ہیں یا کپڑے دھونے میں مصروف ہیں یا گھر کی صفائی میں مصروف ہیں تو اتنی توجہ سے تو ریڈیو نہیں سن سکیں گی کوئی سیریس پروگرام نہیں سن سکیں گی انٹرٹینمنٹ کا پروگرام ساتھ ساتھ جاری رہے تو وہ سنا جا سکتا ہے لیکن اگر کوئی سیریس ہدایات دے رہے ہیں آپ ان میں کوئی شعور پیدا کرنے کے لیے کوئی پروگرام ہے جس کے لیے توجہ ضروری ہے تو اس کے لیے ٹائمنگ ایسی سوٹیبل ہوگی جس میں وہ فارغ ہو کے خواتین جو ہیں وہ ریڈیو سن سکیں اسی طرح اگر سیریس آڈینس کے لیے آپ کو پروگرام رکھنا ہے تو وہ جب اپنا کاروبار ختم کر کے تجارت کا کاروبار ہے دکانداری ہے دفتر میں کام کرتے ہیں مزدوری کرتا ہے کوئی کچھ کرتا ہے جب اس سے فارغ ہو کے آئیں گے تو وہ وقت ان کے لیے مناسب ہوگا جس کو عام طور پہ پرائم ٹائم کہا جاتا ہے تو جہاں ٹیلی ویژن اور ریڈیو براڈ کاسٹنگ جہاں کمرشل لائنس پہ ہوتی ہے اور وقت فروخت ہوتا ہے تو اس میں پرائم ٹائم کا جو وقت ہے وہ سب سے مہنگا بکتا ہے سب سے کاسٹلی ہوتا ہے کیونکہ سب سے زیادہ سیریس آڈینس پرائم ٹائم میں ریڈیو سیٹ کے یا ٹیلی ویژن سیٹ کے سامنے ملتے ہیں لوگوں تو جب آپ ڈیولپمنٹ کے لیے استعمال کرتے ہیں ریڈیو کو جو تیسری دنیا کے ممالک میں یا انڈر ڈیولپ سوسائٹیز میں کیا جا رہا ہے آج کل بہت بڑے اسکیل پہ تو پھر آپ کو یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ کس فیلڈ کے لیے آپ پروگرام تیار کر رہے ہیں اور اس کے ٹارگٹ آڈینس کون ہے خواتین ہیں مرد ہیں یا ان کا پروفیشن کیا ہے کیونکہ پرسویڈ اس وقت ہوتے ہیں لوگ بات اس وقت تسلیم کرتے ہیں کہنے والے کی جب بات ان کی سوچ ان کے کلچرل بیک گراؤنڈ اور ان کے معاشرتی نارمز اور ویلیوز کے مطابق اس کو ہم کمیونیکیشن میں کہتے ہیں کہ فریم آف ریفرنس کے مطابق میسج ہوگا تو ایکسپٹیبل ایکسپٹیبل ہوگا لوگوں فریم آف ریفرنس ذہنی پس منظر کو کہا جاتا ہے the catalogue of past experience library of past experience in the mind of the audience اس فریم آف ریفرنس تو ہم جب بھی کوئی پیغام ہمیں ملتا ہے اس کو سمجھتے ہیں اپنے پاسٹ ایکسپیرئنس کے حوالے سے لہذا جس ٹارگیٹ گروپ کے لیے پیغام ہے اس کا فریم آف ریفرنس معلوم ہونا چاہیے اور اس کام کے لیے باقاعدہ ریسرچ بھی کی جاتی ہے کمیونیکیشن ریسرچ کہتے ہیں اسے کہ یہ پتا کیا جائے کہ کون سا ٹارگیٹ گروپ کون سی چیز کو پسند کرے گا کس انداز سے ان سے گفتگو کی جائے کس زبان میں گفتگو کی جائے کس وقت ان سے گفتگو کی جائے یہ تمام چیزیں بہت اہم ہیں ڈیولپمنٹ کمیونیکیشن کے لیے اور ڈیولپمنٹ پرپز کے لیے پیغام اور پروگرام تیار کرنے کے لیے انیس سو بہتر میں نائنٹین سیونٹی ٹو میں ریڈیو پاکستان کے لیے اسٹاف آرٹسٹ اور ٹیکنیکل اسٹاف ٹرین کرنے کے لیے ایک ٹریننگ انسٹیٹیوٹ اسلام آباد میں بنا دیا گیا تھا اس سے پہلے جو ٹریننگ ہوتی تھی وہ مختلف ریڈیو اسٹیشنز پہ انڈیویجلی ٹریننگ دے دیا کرتے تھے لوگوں کو باقاعدہ ایک انسٹیٹیوٹ کا قیام انیس سو بہتر میں ہوا اسلام آباد میں جس میں پروڈکشن کی تربیت نیوز کا جو سیکشن ہے ریڈیو کا اس کے لیے تربیت انجینئرنگ کا جو بہت اہم شعبہ ہے ٹیکنیکل سٹاف میں براڈ کاسٹنگ کے لیے اس میں ساؤنڈ انجینئرس کی تربیت الیکٹریکل انجینئرس کی تربیت اور دوسرے تمام ٹیکنیشینس کی تربیت جو ہے ریکارڈ کے جو ٹیکنیکل سٹاف ہے ان کی تربیت یہ سب انتظامات ایک انسٹیٹیوٹ میں کر دیے گئے اور اس کے لیے مختلف محکموں کے مختلف شعبوں کی تربیت کا ٹائم پیریڈ مختلف مقرر کیا گیا وہ آج بھی جاری ہے کام کہ کسی میں چھ مہینے کی تربیت دی جاتی ہے کسی کام کے لیے ایک سال کی تربیت دی جاتی ہے کسی کام کے لیے تین مہینے کی تربیت بھی دی جاتی ہے اور وہاں سے تربیت حاصل کرنے کے بعد پھر اپائنٹمنٹ دی جاتی ہے یعنی لوگ بھرتی کر لیے جاتے ہیں پروڈیوسرس اپائنٹ ہو جاتے ہیں سلیکٹ ہو جاتے ہیں انجینئر سلیکٹ ہو جاتے ہیں اناؤنسر سلیکٹ ہو جاتے ہیں نیوز کا اسٹاف سلیکٹ ہو جاتا ہے پھر ان کو مزید تربیت ریڈیو کے حوالے سے دینے کے لیے ان کو اس اکیڈمی میں بھیجا جاتا ہے جس کے بعد وہ ٹیکنیکلی ساؤنڈ ٹرینڈ سٹاف کی شکل اختیار کر لیتے ہیں اس کے علاوہ ایک بہت اہم شعبہ فی زمانہ جب سے ریڈیو پاکستان کو بھی یعنی پاکستان براڈ کاسٹنگ کارپوریشن جب سے کمرشل ہوئی ہے اشتہارات انہوں نے ایکسپٹ کرنے شروع کیے ہیں اس وقت سے مارکیٹنگ کا شعبہ جو ہے اور ایڈورٹیزمنٹ کا جو شعبہ ہے وہ بھی بہت زیادہ اہمیت اختیار کر گیا ہے ایک تو ڈائریکٹ اشتہارات ریڈیو پہ براڈ کاسٹ کیے جاتے ہیں وہ اشتہارات مختلف اشتہاری ایجنسیاں جو ہیں ایڈورٹائزنگ ایجنسیز وہ اشتہار بنا کے ریڈیو کو مہیا کرتی ہیں براڈ کاسٹنگ کے لیے اور جیسا میں نے متعدد بار آپ کو سمجھایا یہاں اور مجھے یقین ہے کہ آپ کے ذہن میں ہوگا وہ کہ ریڈیو پہ کیونکہ صرف آواز ہی ذریعہ ہے پیغام رسانی کا وہ میوزک کی شکل میں ہو یا انسان کی آواز ہو وربل ہو یا وہ میوزیکل انسٹرومینٹ کے ذریعے سے ہو یا صرف انسانی ساؤنڈ کی شکل میں ہو یعنی انسانی آواز دو شکلوں میں ہو سکتی ہے الفاظ استعمال کر سکتا ہے انسان اور بغیر الفاظ کے بھی آواز استعمال کر سکتا ہے مثلا سیٹی بجانا جو ہے وہ انسانی آواز تو ہے لیکن اس میں لفظ کوئی نہیں ہوتا اسی طرح کہا لگانا جو ہے وہ انسانی آواز تو ہے لیکن اس میں لفظ کوئی نہیں ہوتا رونے کی آواز ہوتی ہے اس میں لفظ کوئی نہیں ہوتا تو یہ تمام ذریعے ریڈیو پہ مختلف فنکشنز کے لیے ڈرامے کے لیے خبروں کے لیے اعلانات کے لیے جہاں جہاں جس کا استعمال ہے اس کے لیے استعمال ہوتے ہیں اور اس کی تربیت کی ضرورت ہوتی ہے تو اشتہارات میں بھی ریڈیو کا اشتہار صرف آواز پہ مبنی ہوتا ہے تو اشتہاری کمپنیاں جو ہیں ان کے یہاں انتظام ہوتا ہے کہ وہ ریڈیو کے لیے علیحدہ سے اشتہار بناتے ہیں ٹیلی ویژن کے لیے علیحدہ سے اشتہار بناتے ہیں اور پرنٹ میڈیم کے لیے علیحدہ سے اشتہار بناتے ہیں تو ریڈیو کے جو اشتہار ہیں ان کی ضرورت بھی یہ ہے دیگر پروگراموں کی طرح کہ سادہ ہونے چاہیے مختصر ہونے چاہیے اور ٹو دی پوائنٹ ہونے چاہیے جس کو انگریزی میں ہم کہتے ہیں concise to the point and crisp کہ جو آسانی سے ٹارگیٹ آڈینس کے سمجھ میں آ جائیں جس کی کمپریہینشن آسان ہو کیونکہ ریڈیو میں ویژل کوئی نہیں ہے یہ تو ان اشتہارات کی بات ہے جو ڈائریکٹ اشتہارات براڈ کاسٹ کیے جاتے ہیں کچھ پروگرام ریڈیو پہ اسپونسر بھی کرتی ہیں بزنس کمپنیاں بڑے بگ بزنس مثلاً اگر کسی میچ کی لائیو کمنٹری ہو رہی ہے ہاکی کا میچ ہے یا کرکٹ کا میچ ہے یا کوئی اور اسپورٹس ہیں اس کی لائف کمنٹری ہے تو وہ پورا میچ جس کمپنی نے اسپانسر کیا ہے وہ جو بھی حساب کتاب ہے پیمنٹ کا پیسوں کا جس حوالے سے انہوں نے ٹائم خریدا ہے جتنے وقت کا وہ اسپورٹس کا پروگرام ہے اس کی پیمنٹ کے بعد متعدد بار یہ بتایا جائے گا آڈینس کو کہ یہ کمنٹری آپ کس کے تعاون سے سن رہے ہیں اس کو ہم اسپونسرشپ کہتے ہیں اور یہ بہت افیکٹو ایک کمرشل ایکٹیویٹی ہے پرنٹ میں بھی استعمال ہوتی ہے اسپونسرشپ ویژن پہ بھی ہوتی ہے ریڈیو پہ بھی ہوتی ہے آپ کے علم میں تو شاید نہیں ہو کیونکہ آپ کی جنریشن کے زمانے میں اس کا اتنا قاعدہ نہیں رہا لیکن آپ سے جو سینئر جنریشن ہے اس کے ذہن میں یقیناً ہوگا کبھی پوچھ کے دیکھیے گا ان سے کہ سب سے پہلے سب کانٹینٹ میں جو اشتہارات تھے کمرشل ریڈیو جو تھا وہ ریڈیو سیلون کے نام سے سری لنکا نے شروع کیا تھا جو پہلے سلون کہلاتا تھا سری لنکا آزاد ہونے سے پہلے سلون کے نام سے جانا جاتا تھا تو ریڈیو سیلون جو تھا وہ ایک کمرشل ریڈیو تھا جس میں سارے سب کانٹینٹ کے خاص طور پہ ہندوستان کے بہت اشتہار آیا کرتے تھے اور اس کی پاپولرٹی بھی ہندوستان کی فلم کی میوزک کی وجہ سے تھی فلمی گانے اور فلمی موسیقی اور فلموں کی ایکٹیویٹیز اس پہ انٹرویوز وغیرہ فلم آرٹسٹ کے یہ بہت زیادہ دیے جایا کرتے تھے جب ہندوستان کے بہت سے ریڈیو کمرشل ہو گئے اور پاکستان ریڈیو پاکستان بھی کمرشل ہو گیا اس پہ اشتہار آنے لگے تو پھر ریڈیو سیلون کی جو آڈینس تھی وہ کچھ کم ہوئی کیونکہ وہ سارا انداز ریڈیو سیلون کا ہندوستان کے بعض چینلز نے اور پاکستان کے ریڈیو پاکستان نے اسی انداز کو اپنایا تھا جو ریڈیو سیلون کا تھا تو یہ اس سے یقیناً ریڈیو سیلون کی پاپولیرٹی پہ اثر پڑا اور ریڈیو پاکستان زیادہ پاپولر ہوا اور زیادہ اس کا انفلوئنس بڑا سوسائٹی میں کیونکہ تجارت سے اور انڈسٹری سے براہ راست اس کا تعلق ہو گیا کیونکہ ان کے مفادات وابستہ ہو گئے اس لیے اور پیسہ بھی آنے لگا ریڈیو کے پاس صرف حکومت کے اخراجات پہ ڈپینڈنس نہیں رہی خود اپنی ارننگ براڈ کاسٹنگ سروس کی شروع ہو گئی جس سے آرٹسٹوں کے حالات بھی بہتر ہوئے اور ریڈیو پاکستان کے حالات بھی یقیناً بہتر ہوئے ہوں گے یہ ریڈیو کا ایک اثر ہے کمرشل میدان میں تجارت کے میدان میں دوسری بات ڈیولپمنٹ کمیونیکیشن کے حوالے سے تعلیم کے میدان میں ریڈیو کا استعمال ہے جب تک ٹیلی ویژن بہت ترقی یافتہ شکل میں ہمارے یہاں نہیں آیا تھا ابھی تو ڈسٹینٹ ایجوکیشن کے لیے ریڈیو کو استعمال کرنے کا تجربہ کیا گیا تھا ایڈلٹ ایجوکیشن کے لیے بھی اور بچوں کے لیے بھی تو جو تعلیمی پروگرام تھے بچوں کے لیے وہ ان اوقات میں کیے جاتے تھے ریڈیو پہ جو اسکول کے اوقات ہوتے تھے اور اسکولوں میں حکومت کی طرف سے خاص طور پہ دیہات کے اسکولوں میں ریڈیو سیٹ مہیا کیے گئے تھے تاکہ بچے کلاس روم میں اس پہ لیکچر سن سکیں اور ان کے علم میں اضافہ ہو سکے اسی طرح جو تعلیم بالغاں کے لیے پروگرام ہوتے تھے ریڈیو سے وہ ایسے اوقات میں رکھے گئے کہ جب بالغ لوگ بڑی عمر کے لوگ جو تعلیم حاصل کرنے میں انٹرسٹڈ ہوں وہ اویلیبل ہوں بطور آڈینس کے اور ریڈیو سن سکیں اس کام کے لیے بعض پبلک پلیسز پہ ریڈیو سیٹ مہیا کیے گئے تھے حکومت کی طرف سے گاؤں کی چوپال میں یا گاؤں کے چودھری کے یا نمبردار کے ڈیرے پہ یا اس کی بیٹھک میں اسی طرح بعض پارکس میں سیر گاہوں میں پبلک مقامات پہ ریڈیو اسٹیشن ریڈیو سیٹس جو ہیں وہ مہیا کیے گئے تھے یہ تعلیم کے لیے استعمال تھا ریڈیو کا جو اب ٹیلی ویژن آنے کے بعد زیادہ افیکٹو ہو گیا ہے کیونکہ اب ٹیلی ویژن پہ تصویر بھی نظر آتی ہے اور آپ اپنے استاد کو دیکھ بھی سکتے ہیں آپ بلیک بورڈ کو بھی دیکھتے ہیں آپ دوسری سلائڈز وغیرہ بھی ٹیلی ویژن پہ دیکھتے ہیں تو پروگرام زیادہ آسانی سے سمجھ میں آتے ہیں یہ تعلیم کے میدان کے لیے ڈسٹینٹ لرننگ جسے کہا جاتا ہے اس کے لیے استعمال ہے یہ بھی ڈیولپمنٹ کے شعبے میں شامل ہے پاکستان کیونکہ ایک زرعی ملک ہے اور ہماری اکانومی کا دار و مدار ہماری معیشت کا دار و مدار بڑی حد تک زراعت پہ ہے اور زراعت بھی اب دنیا میں ترقی کر کے بہت ترقی یافتہ شکل اختیار کر گئی ہے اس میں بھی بہت سی سائنٹیفک ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اب یہ پتا ہے ماہرین کو کہ کس فصل کو کتنے پانی کی ضرورت ہے کتنا پانی ضرورت سے زیادہ ہو جائے گا کتنا پانی ضرورت سے کم ہوگا کھاد کس وقت ڈالی جائے یہ بھی پتا ہے ماہرین کو کون سا موسم بہتر ہے کھاد کے لیے کون سی فصل کب بوئی جائے کس قسم کی کھاد استعمال کی جائے کس فصل کے لیے اور فصل کو کیڑوں سے محفوظ رکھنے کے لیے اور دوسرے جو بیماریاں ہوتی ہیں فصلوں کو ان سے محفوظ رکھنے کے لیے کون سا اسپرے کیا جائے کس وقت میں اسپرے کیا جائے کتنا بیج استعمال کیا جائے کتنی زمین کے لیے یہ سب ٹیکنیکل معلومات اب ایک سائنس کا سا درجہ رکھتی ہیں اس کی وجہ سے کسانوں کو یہ معلومات مہیا کرنا بہت ضروری ہو گیا ہے اگرچہ ہمارے ملک میں کچھ زرعی درسگاہیں موجود ہیں جہاں باقاعدہ زراعت کی تعلیم دی جاتی ہے اور وہاں سے تعلیم حاصل کرنے والے زراعت کے ایکسپرٹ ہوتے ہیں زرعی یونیورسٹی فیصل آباد کی جو ہے وہ سب کانٹیننٹ کے سب سے قدیم ادارہ ہے زراعت کی تعلیم دینے کا پہلے وہ زرعی کالج کے طور پہ تھا اب بہت عرصے سے زرعی یونیورسٹی کے طور پہ قائم ہے لیکن اور اس کے علاوہ بہت سے ادارے ہیں اور بہت سی یونیورسٹیوں میں اور کالجز میں زراعت کی تعلیم دی جاتی لیکن ہر کسان تو ان اداروں سے پڑھ کے نہیں آتا بے شمار کسان تو بالکل پڑھے لکھے ہی نہیں تو ان کو جدید زراعت کے طریقے بتانا اور تحقیق سے متعارف کرانا ملک کی ترقی کے لیے بہت ضروری ہے اور یہ کام نہ صرف پاکستان میں بلکہ پاکستان ایسے بہت سے ممالک میں جن کا دار و مدار زراعت پہ ہے بڑی حد تک ان میں ریڈیو یہ کام بہت خوش اسلوبی سے کر رہا ہے یا کر سکتا ہے کیونکہ دیہات میں ریڈیو کا پیغام پہنچنا سب سے آسان ہے as compare to newspaper books magazine اور ٹیلی ویژن فلم ریڈیو کا خاص طور پہ ٹرانزسٹر کی ایجاد کے بعد ٹرانزسٹرائز ریڈیو پہ میسج سننا ہر ایک کے لیے پاسبل ہو گیا ہے تو ریڈیو پاکستان کے بھی پاکستان براڈ کاسٹنگ کی جو سروسز ہیں اس میں زرعی پروگراموں کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے یہ ٹھیک ہے کہ ابھی تک زیادہ سٹریس جو ہے براڈ کاسٹنگ کا ہمارے یہاں وہ انٹرٹینمنٹ کے لیے ہے تفریح کے لیے ہے موسیقی ہے دوسری لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اب دوسرے شعبے جو ہیں وہ پھیلتے جا رہے ہیں خبروں کا شعبہ بہت بڑا ہو گیا ہے پہلے دن میں دو تین ہی مین بلٹن ہوتے تھے خبروں کے اب ہر گھنٹے کے بعد خبروں کے بلٹن ہوتے ہیں مختلف زبانوں میں ہوتے ہیں انٹرنیشنل براڈ کاسٹ بھی ہیں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نو زبانوں میں غیر ملکی زبانوں میں ریڈیو پاکستان کی براڈ کاسٹ ہوتی ہیں پاکستان براڈ کاسٹنگ سروس کی تو اس یہ بھی محکمہ بہت اہمیت اختیار کر گیا ہے نیوز کے علاوہ اور کمنٹس کا اور کرنٹ افیئرس کا ڈپارٹمنٹ بہت زیادہ اہم ہے جو اینالائز کرتا ہے مختلف نیشنل اور انٹرنیشنل ایشوز کو اپنے سننے والوں کے لیے ڈراما کبھی بہت پاپولر ہوتا تھا ہوتا اب بھی ہے مگر اب ٹیلی ویژن کے آ جانے کے بعد شاید اس میں اتنی اٹریکشن نہیں رہی لیکن جن علاقوں میں ٹیلی ویژن نہیں دیکھا جا سکتا بجلی کی سہولت نہ ہونے کی وجہ سے یا جن کے پاس ٹیلی ویژن سیٹس نہیں ہیں وہاں ریڈیو کا ڈرامہ آج بھی ایک بہت اہم تفریح ہے لوگوں کے لیے علاوہ موسیقی کے علاوہ میوزک یہ جو زراعت کی تعلیم ہے یہ ریڈیو کا سب سے اہم کام ہے اگر ڈیولپمنٹ کو دیکھا جائے تو کہ آپ کس طرح اپنی پروڈکشن میں اضافہ کر سکتے ہیں کس طرح مختلف چیزوں کا جو ضیاع ہے اس کو روک سکتے ہیں پانی کا ضیاع ہے پانی کی جو راستے ہیں چینلز ہیں ان کو کس طرح ٹھیک کیا جائے سیپیج کو کس طرح روکا جائے پانی ضائع ہونے کو کیسے روکا جائے ایک اندازے کے مطابق ہمارے ہاں تقریباً بیس پچیس پرسینٹ پانی جو ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے اور ہمیں معلوم ہے کہ پانی کی ہمارے ہاں بہت قلت ہے ساری دنیا ہی میں ہے ہمارے ہاں خاص طور پہ بہت قلت ہے تو ایسی صورت میں پانی کا ضائع ہونا جو ہے وہ کوئی مدد نہیں کرتا ہمارا ہماری ترقی میں تو یہ بتانا کاشتکار کو کسان کو کہ پانی کے چینلز جو ہیں وہ کس انداز سے ان کو ٹھیک کریں کہ پانی ضائع نہ ہو ان کو پختہ کیا جائے ان کو صاف رکھا جائے ان کو سیدھا رکھا جائے ٹوٹے پھوٹے نہ ہوں پختہ کیا جائے تو کس طرح پختہ کیا جائے اینٹوں سے مٹی سے سیمنٹ سے یہ تمام ہدایات جو ہیں یہ ریڈیو کے ذریعے سے دی جاتی ہیں اور دی جا سکتی ہیں اس کے علاوہ دو بہت اہم شعبے جو ہیں ڈیولپمنٹ کے حوالے سے معاشرے کی وہ ایک تو صحت کا شعبہ ہے اور صحت کے شعبے میں خاص طور پہ جو پریونٹیو میڈیسن کا شعبہ ہے کہ بیماریوں کو روکا کیسے جا سکتا ہے خاص طور پہ ان بیماریوں کو جن کے حفاظتی ٹیکے موجود ہیں یہ کیمپین ریڈیو سے بہت عرصے سے بہت افیکٹولی ہمارے یہاں جاری ہے یہ بھی معاشرے کی ڈیولپمنٹ کا حصہ ہے پھر دوسری طرف ہمارے یہاں ایک بہت بڑا مسئلہ اور بہت سی تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں ہے آبادی کا پھیلاؤ ہے بے تحاشا آبادی کا بڑھنا ہے uncontrolled growth in population تو فیملی پلاننگ کے جو پروگرام ہیں لوگوں میں یہ شعور پیدا کرنا کہ وہ اپنی خاندان کو چھوٹا رکھیں اس سے ان کی زندگی بہتر ہوگی خوشحال ہوگی یہ کام ریڈیو سے بہت سہل طریقے سے اور بہت مؤثر طریقے سے کیا جا سکتا ہے لیکن اس کے لیے بھی کمیونیکیشن ایکسپرٹ ہونا ضروری ہے یہ پتا ہونا چاہیے کہ ہمارے معاشرتی اور ثقافتی حالات میں اور بیک گراؤنڈ میں اس مسئلے پہ کس طرح کنوینس کیا جا سکتا ہے لوگوں کو کہ وہ خاندان چھوٹا رکھیں اور بچے کم پیدا کریں اسی سے متعلق ایک مسئلہ جو ہے وہ بچوں کے اور دوسرے جو طبقے ہیں محروم طبقے ہیں ان کے حقوق کا مسئلہ ہے مثلاً چائلڈ لیبر ہے اس کو روکنے کے لیے کس طرح شعور پیدا کیا جائے بچوں کی تعلیم ہے یہ کس طرح شعور پیدا کیا جائے لوگوں میں کہ وہ اپنے بچوں کو اسکول بھیجیں اور تعلیم دلوائیں لٹریسی پرسنٹیج بڑھانے میں ریڈیو بہت اہم رول ادا کر سکتا ہے جو ڈیولپمنٹ کا حصہ ہوگا ڈیولپمنٹ کمیونیکیشن کا حصہ ہے اور کوشش کی بھی جا رہی ہے اور کی جاتی ہے ہمیشہ سے کی جا رہی ہے کہ ریڈیو کو استعمال کر کے دور دراز کے علاقے میں کنوینس کیا جائے لوگوں کو کہ وہ اپنے بچوں کو کم از کم بنیادی تعلیم ضرور دلوائیں بچوں کو مزدوری پہ نہ لگائیں بہت ینگ ایج میں اسی طرح خواتین کے جو حقوق ہیں جس کو انگریزی میں ہم جینڈر اکوالٹی بھی کہتے ہیں کہ مرد اور عورت کا جو فرق ہے ہمارے ہاں جو ایک تعصب پایا جاتا ہے اور یہ اثر یہ سوچ پائی جاتی ہے کہ بات کوئی بہت سپیریئر اور بڑھیا چیز ہے عورت کے مقابلے میں اس تعصب کو کم کرنے کے لیے ان علاقوں میں جہاں ٹیلی ویژن کتاب اخبار نہیں پہنچتا وہاں یہ شعور پیدا کرنے کے لیے ریڈیو استعمال کیا جا سکتا ہے کیا جاتا رہا ہے اور کیا جاتا ہے تو یہ سارے وہ شعبے ہیں جن کا تعلق براہ راست ملکی ترقی سے ہے اور معاشرے میں مثبت تبدیلیاں لانے سے ہے اور اگر صحیح خطوط پہ پروگرام تشکیل دیے جائیں تو ریڈیو کو بہت مؤثر انداز سے استعمال کر سکتے ہیں ایسے حالات میں جو پاکستان میں پائے جاتے ہیں اور پاکستان ایسے اور بہت سے ملکوں میں دنیا کے تقریباً ایک سو تیس ملک ایسے ہیں جہاں فزیکل کنڈیشنز اور جہاں مشکلات معاشرتی ایسی ہی ہیں جیسی پاکستان میں ہیں تو وہاں کے لیے ریڈیو جو ہے وہ ایک زیادہ مؤثر ذریعہ ہے as compare to print film اور ٹیلی ویژن کیونکہ فلم دیکھنے کے لیے پکچر ہاؤس جانا پڑتا ہے اور پکچر ہاؤس بہت کم ہیں ہمارے ایسے ملکوں میں دیہات میں نہیں ہیں چھوٹے شہروں میں نہیں ہیں فلمیں بنتی بھی کم ہیں اس پہ ہم جب فلم پہ بات کریں گے ایز میس میڈیم تو تفصیل سے بات کریں گے ٹیلی ویژن ایک مہنگا میڈیم ہے اور بہت لوگوں کو میسر بھی نہیں ہے اخبار پڑھنے کا تعلق براہ راست لٹریسی پرسنٹیج سے ہے جو بہت اچھی نہیں ہے پاکستان میں اور ہمارے ایسے دوسرے ملکوں میں ویسے بھی اخبار روز خریدنا پڑتا ہے تو بہت سے لوگ ایسے ہیں کچھ بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جو یہ افورڈ نہیں کرتا ہمارے یہاں اخبار مہنگا بھی ہے تو یہ تمام صورتیں اگر آپ سامنے رکھیں تو آپ اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ اگر ایسے حالات ہوں جیسے پاکستان میں ہیں کسی بھی معاشرے میں کسی بھی ملک میں تو اس میں ریڈیو براڈ کاسٹنگ سب سے بہتر کمیونیکیشن کا اور سب سے آسان ذریعہ ہے جس کے ذریعے سے آپ لوگوں کی سوچ اور رویہ تبدیل کر کے ملک میں مثبت تبدیلیاں لا سکتے ہیں اور ملک میں ترقی جو ہے اس کی رفتار کو تیز کر سکتے ہیں یہ کام ریڈیو کرتا رہا ہے کر رہا ہے اور جس تیزی سے پرائیویٹ چینلز میں اضافہ ہو رہا ہے اس کے بعد یہ امید کی جا سکتی ہے کہ کچھ عرصے بعد وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ریڈیو براڈ کاسٹنگ کی اہمیت اور زیادہ بڑھ جائے گی جس طرح ترقی یافتہ ملکوں میں اخبارات ٹیلی ویژن فلم اور کمپیوٹر ہونے کے باوجود ریڈیو کی اہمیت ختم نہیں ہوئی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایوریج جو ہے پرسنٹیج کے حوالے سے امریکہ میں فی ہاؤس ہولڈ ایک گھر میں ڈھائی ریڈیو سیٹس کی ایوریج ہے کیونکہ گھر میں بھی ہے ریڈیو کار میں بھی ہے دفتر میں بھی ہے تو ٹوٹل اگر ہاؤس ہولڈ نکالیں تو two and a half radio set پر ہاؤس ہولڈ حصے میں آتا ہے اسی طرح اور ساڑھے آٹھ ہزار ریڈیو اسٹیشن ہیں امریکہ میں براڈ کاسٹنگ سروسز ہیں جو سب پرائیویٹ ہیں اور سب کمرشل ہیں تو کتنا ایڈورٹائزنگ ریونیو وہ کماتے ہیں اور کتنی ایڈورٹائزنگ کرتے ہیں اور اس کا انڈسٹری کو کیا فائدہ ہوتا ہے اور کس حوالے سے کمیونیکیشن کرتے ہیں اس کا اندازہ آپ کر سکتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں بھی اس کی اہمیت کو ریئلائز کر لیا گیا ہے اور کر لیا جائے گا اسی لیے پرائیویٹ چینلز بہت تیزی سے آ رہے ہیں اور ایک سرکاری اعلان کے مطابق اور ان کے اعداد و شمار کے مطابق اب تک تقریباً ستر کمپنیوں کو اور افراد کو پرائیویٹ ریڈیو چینلز کی لائسنس جاری ہو چکے ہیں جن میں سے اٹھارہ کے قریب اسٹیشن جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں تو جب وہ ستر چینل کام شروع کر دیں گے اور اور زیادہ چینل آ جائیں گے اس سے بھی زیادہ تو پھر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ براڈ کاسٹنگ کتنی اہمیت حاصل کر لے گی اور اس فیلڈ میں کیا اپرچونیٹیز ہیں ینگ لوگوں کے لیے ینگ جنریشن کے لیے اس پہ غور کیجیے اور اس کے بارے میں سوچیے اور یاد رکھیں ان تمام باتوں کو جو ہم نے یہاں ڈسکس کی ہیں تاکہ آپ کے کام آ سکیں پروفیشنلی بھی اور معاشرتی لحاظ سے بھی باقی آئندہ ہم اور میس میڈیا کے حوالے سے اور ٹاپکس پہ بات چیت جاری رکھیں